جب راوی ہو سکا جی براوی ہو سکا جی۔ اس پر کسی نے جرا شرا نہ کی ہو جی۔ صحیح معقول جی۔ جب راوی ہو سکا وہ روایت کر سکتا ہے دوسرے سے یہ صاف لفظ اس لیے مسلم شریف سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اس کی ملاقات ممکن ہو تو یہ چھتر سال اسی سال عمر یہ کوئی بڑی عمر نہیں ہے اس کے اندر ملاقات یعنی ممکن ہے عام طور پہ یہ عمریں ہوتی رہتی ہیں چھہتر اسی بیاسی پچاسی چونکہ عام طور پہ یہ عمریں ہوتی ہیں اور اصل قانون یہ ہے کہ جائز ممکن لہو لکاؤ لکا ممکن ہو سننا ممکن ہو تو روایت صحیح ہوتی ہے یہ صاف موجود ہے چونکہ ملاقات ممکن ہے اس لیے یہ ہو سکتا ہے کس طرح ممکن ہے مجھے ذرا اس طرح سمجھائے نا وہی سم... ایک سال کا ایک سال کا جب وہ چلے ادھر والا ہو چھہتر سال کا اصول حدیث کے مطابق پانچ سال کی عمر جو ہوتی ہے پانچ سال کی عمر چھ سال کی عمر یہ سن تمیز سمجھی جاتی ہے پانچ چھ سال جو راوی اگر موجود ہو تو اس وقت کی اس کی روایت معتبر ہوتی ہے پانچ چھ سال چار سال نے لکھا ہے جی ہاں چار جمع اسی ہاں۔ ہاں جی؟ ثابت اس کی عمر وہی تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا ہاں۔ بات تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی عمر چھتر سال اسی سال بیاسی سال بانوے سال جتنی فرض کر لی جائے نہ قانون کیا ہے قانون یہ ہے کہ اس کی ملاقات ممکن ہو ممکن کیسے ہے یہ تو میں پوچھتا نا ہاں یہی ممکن ہے نا کیونکہ راوی سے نا دیکھیں راوی ہے یا تو اس کے بارے میں کسی نے جرا کی ہوتی کہ یہ راوی جھوٹا ہے جی فلاں کے نام جھوٹ لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ محربی جو ہے نا اس سے روایت جھوٹ بول رہا ہے چونکہ اس پر اس پر یہ اعتراض کوئی نہیں ہے مانتے ہیں کہ یہ سکہ ہے چونکہ سکہ ہے وہ جو کہتا ہے کہ مجھے داؤد ابن ابھی ہند نے یہ بات بتائی ہے اس سے یہ مجھے بات پہنچی ہے سکہ راوی یہ بات کہے اور ملاقات ممکن ہو تو اصول حدیث کے قانون کے مطابق وہ روایت سندن صحیح ہوتی ہے لہٰذا یہ روایت صحیح ہوگی اچھا حضرت صاحب ذرا یہ بات میں اگر آپ اس کا حوالہ ہی دے دیں اس کی عمر کا تو اگر موجود ہے تو حوالہ دے دیں تاکہ معاملہ ذرا اور کلیئر ہو جائے حوالہ اگر ہے تو دے دیں دیکھیں نا میں جو پہلے میں جو اس سے پہلے اتنا زیادہ متعین کر چکا ہوں یا کو اس کو بھی آپ نے میں اتنا اتنا متعین کر چکا ہوں کہ ابو کریب کے استادوں میں ذکر اسی یحییٰ ابن یالہ کا بتایا اسی سن یحییٰ ابن یالہ کے شاگردوں کے اندر میں نے ذکر ابو کریب کا بتایا اتنا کچھ بتانے کے باوجود اور راوی بھی پھر سکا اور راوی بھی سکا اور ایسا سکا کہ وہ روایت کر رہا ہے ابن ابی سے اور روایت جو کر رہا ہے اس پر یہ اعتراض یا تو کسی نے کیا ہو کہ یہ داود ابن ہند یا کسی اور کا نام لے کے جھوٹ بولتا ہے یہ اگر اعتراض ہے تو آپ اعتراض پیش کریں اور اگر اعتراض نہیں ہے تو آپ کو اس روایت کو ماننا چاہیے اچھا، میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا یا تو آپ کہیں کہ وہ وعدہ میں پورا نہیں دیکھیں یہ بات ہی غلط ہے مجھے اب بولنے اب مجھے بول دیں ذرا پھر آپ مجھے کہیں یہ میرے اعتراض کا جواب دے دیں میں نے آپ آپ نے اب شروع ہٹا ہے وہ انتظامیہ خود بیٹھی ہے نا خود دیکھ لیں وہ بھئی انتظامیہ تیرے نال انتظامیہ نال گل کسی جائے ٹائم رکھ کر لو انتظامیہ کون ہے انتظامیہ نال گل کر رہا ہے وہ صدر صاحب خود ہمیں بتلا دیں گے ٹائم اگر طے کریں گے ٹائم ہو جائے گا وہ کافی دیر ہے ہے چلو کوئی گل نہیں ہاں،, ہاں ٹھیک تو وہ انہوں نے کافی دیر لی ہے تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے صدر صاحب خود ہمیں بتلا دیں گے بھی ٹائم اب طے کر لو کیونکہ اب تو ذرا فری چل رہا ہے فری ہاں۔ اچھا جی نمانی صاحب آپ کے الفاظ کیسٹ میں یہ موجود ہے کہ میں اگر دکھاؤں داؤد بن ابھی ہند تو تب پتہ لگے گا یا بن یا کا یہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا میں اس پر زور نہیں دیتا کیونکہ ایک انسان وعدہ کرتا ہے لیکن نبھا نہیں سکتا پورا نہیں کر سکتا آپ یہ کہہ دیں کہ میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں اس اعتراض کو واپس لے لیتا ہوں پہلی بات یہ آپ کو ایک دفعہ ماننا پڑے گا کہ میں نے ایک وعدہ کیا تھا اس کو میں پورا نہ کر سکا میری طاقت سے زیادہ حاوی تھا بھاری تھا میں اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا یہ کہنا پڑے گا آپ کو ایک مرتبہ اور کہنے میں کوئی حرج نہیں پھر میں نے آپ پر یہ بات کہی تھی کہ ایک ترجیح دیتے ہیں آپ اور ایک ترجیح دیتے ہیں ابن حجر ابن حجر کی بات کو مانا جائے یا آپ کی تو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ابن حجر کی بات کو مانتا ہوں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ابن حجر کی بات کو مانتا ہوں میں یہ کہتا ہوں ایک ترجیح دیتے ہیں ابن حجر اور ایک ترجیح دیتے ہیں آپ اب ہم جو یہ گفتگو چل رہی ہے اس میں ترجیح کس کی مانے میں یہ نہیں کہتا کہ چونکہ عبد اس نے ابن حجر نے کہہ دیا یہ عبد الرحمان ہے یہ عبد الرحیم ہے تو مانو عبد الرحمان یہ عبد الرحیم کو نہیں تعین کرنا آپ کے ذمے ہے دلیل آپ کی ہے آپ بتلائیں گے آپ تعین کریں گے ابن حجر کہتے ہیں محاربی کے نام سے مشہور پھر آپ نے ایک عجیب بات کی کہ دیکھیں جی یہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمان اور عبد الرحیم دو محاربی ہیں پھر کہتے ہیں یہ جی، تین بھی محاربی ہیں چار بھی محاربی ہیں پانچ بھی محاربی ہیں یہ بات آپ نے سمجھی بھی ہے لیکن لوگوں کو الجھانے کی کوشش کی میں نے کیا کہا تھا کہ محاربی کے نام سے مشہور صرف دو ہیں دو محاربی کے نام سے مشہور دو ہیں جب محاربی کا نام آئے گا یا عبد الرحمان کا نام آئے گا یا عبد الرحیم کا نام آئے گا کس کے بقول ابن حجر کے کہ ابن حجر نے تقریب میں لکھا کہ جہاں محاربی ہے محاربی کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ محاربی سے مراد مشہور کیا ہے عبد الرحمان اور عبد الرحیم بن یالا اور عبید وغیرہ محاربی کے نام سے مشہور نہیں ہے محاربی لیکن یہاں اکیلا محاربی ہے اکیلا لفظ محاربی لکھا ہے محاربی کا لفظ آتے ہی مراد کیا لیا جائے گا بقول ابن حجر کے عبد الرحمان اور عبد الرحیم آپ کہتے ہیں یا لیا جائے گا اس کی دلیل دیں دوسری بات تیسری بات یہ کہ آپ سن وفات کی اب گفتگو چلاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کلیئر کٹ آپ یہ بتلا دیں کہ ہاں جی آپ کہتے ہیں یہ لکھا میں نے کہا کہ پھر آپ اس بات کی اجازت دیں گے کہ ہم پھر ملا جیون کی بات پیش کریں آپ کہیں وہ حنفی تو تھا لیکن میں اس کی بات نہیں مانتا پھر یہ کوئی دلیل نہیں بنے گی جس طرح آپ مقلد نہیں ملا جیون کے ہم مقلد نہیں ارشاد اللہ کے کتابیں آپ کے پاس ہیں اتنی کتابیں لے کر آیا کسی کتاب میں آپ کو یہ بات نہیں ملتی اگر آپ اس کو اور واضح کر دیں اس طریقے سے معاملہ یہ اتنا تھوڑا سا اور نکھرائے گا لیکن تعین اب تک نہیں ہو سکے گا اس وقت تک جب تک کہ داؤد بن ابھی ہند نہیں آ جاتا داؤد بن ابھی ہند دکھائیں یحییٰ بن یالا کے استاد میں تعین فوراً ہو جائے گا آسان سا طریقہ ہے یحییٰ بن یالا کے استادوں میں کس کو دکھائیں داؤد بن ابھی ہند کو جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا اگر دکھا دیں تو تعین ہو جائے گا سو فیصد ہو جائے گا ہم بھی کہہ دیں گے ہو گیا پھر پھر متن پر بحث ہوگی لیکن جب تک آپ تعین نہیں کر سکتے وعدہ کیا اس کو پورا نہیں کیا اس وعدے کو کہیں میں نہیں کر سکتا پھر آپ کا تعین ناممکن ہے پھر جائے گی ترجیح پر بات ترجیح پر بات جا رہی ہے ابن حضر کی کہ ابن حضر دو کو محاربی کے نام سے مشہور کرتا ہے اور داؤد بن نبی ہند جو ہے وہ فوت ہوتے ہیں چالیس میں ایک سو انتالیس ہو ایک سو انتالیس تو اس طریقے سے آپ گفتگو کو چلائیں یہ تین پوائنٹ ہیں اور تین پوائنٹوں کو اسی طریقے سے آپ زیر بحث لائیں تب یہ بات بات چلے گی کیجیے میں ایک اور بھی حوالہ یہ پیش کر دوں کہ جو ابو قریب ہے جو آپ نے حوالہ پیش کیا تھا نا ابو قریب جو محاربی سے روایت کرتا ہے ابو قریب کے استادوں میں عبد الرحمان بن محمد المحاربی بھی موجود ہیں اور عبد الرحیم بن عبد الرحمان بن محمد المحاربی بھی موجود ہے اور یا بن یانا المحاربی بھی موجود ہے تین محاربی ہیں ابو قریب کے استادوں میں تین محاربی ہیں ابو قریب کے استادوں میں اب تعین کیسے ہوگا کہ ان میں سے کون ہے تعین تب ہوگا یا بن یالا کا جب آپ دکھائیں گے کہ استاد کون ہے یا بن یالا کا داؤد بن ابھی ہند ورنہ تین پھر سٹینڈ کر رہے ہیں اور پھر ترجیح کس کو ہوگی یا تو نہیں ہوگی عبد الرحمان اور عبد الرحیم کو ہوگی کیونکہ ابن حضر کہتے ہیں کہ محاربی مشہور جو ہے وہ دو ہیں محاربی کے نام سے محاربی کئی ہیں لیکن مشہور دو ہیں ان کا یہ جواب دیجئے گا نحمد نسلی علی رسول ہل کریم مولانا بار بار یہ کہہ رہے ہیں ایک لفظ وعدے کا کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہ فلاں چیز یہ بتاؤں گا جی حالانکہ یہ صاف تحریر موجود ہے جو ہماری اصل میں طے ہوئی تھی بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ جو استادوں شاگردوں کا مسئلہ سارا چھیڑا گیا تھا وہ چھیڑا گیا تھا کہ یا کو میں نے ترجیح دی تھی اور یہ اب رٹ بھی وہی ساری لگا رہے ہیں میری ترجیح کی اور ابن کی ترجیح کی بات اس ترجیح کی ہوئی تھی یہ وعدہ نہیں ہوا تھا وعدہ یہ ہوا تھا یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے وعدہ یہ ہوا تھا اس کتاب کے فوٹو سٹیٹ کے منگانے کا اور پھر اس پر باز کرنے کا وعدہ یہ تھا اب اس کو اصول حدیث کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ بات کون سی صحیح ثابت ہوتی ہے اس لیے یہ جو آپ وعدہ وعدہ کی بات کرتے ہیں یہ آپ غلط کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو آپ کہتے ہیں مشہور تک اس نے ابن حجر نے لکھا ہے کہ مشہور یہ ہے یہاں لفظ مشہور کا کہاں لکھا ہوا ہے المحاربی یہاں پر موجود ہے عبد ابن محمد ولد عبد الرحیم یہاں لفظ مشہور کا دکھا دیں یہاں لفظ مشہور کا دکھا دیں یہ جو آپ بار بار کتنی دیر سے آپ رٹ لگا رہے ہیں کہ محاربی سے مراد مشہور یہ ہے مشہور یہ ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ لفظ مشہور آپ کو ابن حجر کی عبارت کے اندر دکھانا پڑے گا یہاں وہ لفظ مشہور نہیں لکھا ہوا یہ آپ خام خواہ اس کے ذمہ لگا رہے ہیں اور اس وقت میں بتا چکا ہوں با ابو قریب کے استادوں میں ابو قریب کا یہ صاف ذکر آ رہا ہے تہذیب و تہذیب میں اس کے استادوں کے اندر جو نام لے کے ذکر کیا جاتا ہے نام لے کر وہ یہ ابن یالا المحاربی ہو یہ ابن یالا المحاربی ہو یہ ہے اس کی وجہ ترجیح ابن حجر ابو قریب کے استادوں میں ابو قریب کے اگر وہ ہوتے قابل ترجیح اگر ابن حجر کے نزدیک راجے وہ ہوتے تو یہاں پر وہ عبد الرحمان کا ذکر کرتا یہاں پر وہ عبد الرحیم کا ذکر کرتا لیکن یہاں پر نہ اس نے عبد الرحمان کا ذکر کیا نہ عبد الرحیم کا ذکر کیا یا اس نے ذکر کیا ابن کا لہٰذا حافظ ابن حجر کے نزدیک بھی جو راج ہے بات وہ یہی ہے کہ یہ ابن ہے اور یہ راوی چونکہ سکا ہے آپ کو اعتراض کوئی نہیں بنتا اس پر اس لیے آپ اس سے گھبراتے ہیں اور خم اور محربی بنانا چاہتے ہیں حضرت صاحب کہتے ہیں وعدہ یہ نہیں وعدہ یہ ہوا تھا جناب وعدے یہ بھی ہوئے تھے وہ بھی ہوئے تھے ایسا نہ کیا کریں اب یہاں کیسٹ ہم چلائیں گے کیونکہ بات اب کسی فیصلے پر پہنچی ہے جا کر اگر کیسٹ میں ہم یہ الفاظ آپ کے سنا دیں کہ میں کیا دکھاؤں اور آپ کیا دکھائیں آپ نے کہا آپ دکھائیں محمد بن علا ابو قریب کے استادوں میں یہ اور میں دکھاؤں کس کو داؤد بن ابھی ہند کو اور وہ یہ کہاں ہے آپ نے کہا اور بھی استاد تہذیب میں لکھے ہیں میں نے کہا اس کی تفصیل کہاں سے ملے گی آپ نے کہا تہذیب الکمال سے مل جائے گی میں نے کہا تہذیب الکمال لے آئے اور پھر ان کے استادوں میں یہ بات استادوں میں دکھا دیں آپ نے اس بات کو تسلیم کیا اگر ہم یہ کیسٹ سنائیں تو پھر کیا بنے گی سنیں ابھی بات پوری ہونے میں پھر وہ بات پھر اس کیسٹ پر چلے گی اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہ داؤد بن ابھی ہند دکھانا مجھ کو ہے اور عبد الرحمان اور عبد الرحیم اور عبید وغیرہ دکھانا آپ کے ذمے ہے ہم اپنے وعدے کے مطابق کروا کر لے آئے فوٹو اسٹیٹ موجود ہے ہمارے پاس آپ نہیں لے کے آئے اپنے وعدے کے مطابق وعدہ اب بھی موجود ہے کیسٹ میں اگر آپ اصرار کریں گے تو ہم وہ کیسٹ اب دوبارہ چلائیں گے دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ لفظ مشہور دکھا دیں میں نے آپ کو اصول حدیث کی جو تقریب کی کتاب ہے یہ دیکھ سنے ادھر دیکھیں نا ذرا ذرا بات ہاں، میں تو محاربی ذکر کیا صرف اکیلا لفظ محاربی کا ابن حجر نے اس سے مراد کیا لی ہے اس سے مراد عبد الرحمان اور عبد الرحیم لیے باپ اور بیٹا بس دو اگر اس سے مراد سارے ہوتے تو کیا کہتے ابن حجر عبد الرحمان عبد الرحیم یا عبید فلاں فلاں سب کا تذکرہ کرتے ہیں انہوں نے تذکرہ دو کا کیا اس کا معنی کیا ہے کہ عبد الرحمان سے مراد صرف محاربی سے مراد عبد الرحمان اور عبد الرحیم ہی ہیں اور یہی بات مشہور کی جو میں نے بات اس لیے کی کہ مراد اس سے کیا ہے ابن حضر کی ابن حضر کہتے ہیں محاربی سے مراد دو ہیں عبد الرحمان اور عبد الرحیم باقی تین ہیں تین ہیں چار ہیں جتنے بھی ہیں محاربی لیکن محاربی سے مراد میرے یہ ہے یہ ہے وجہ ترجیح آپ کہتے ہیں کہ وجہ ترجیح یہ بنتی ہے کہ اس میں نام ہو جی آپ نے یہی کہا ہے نا کہ اس میں نام ہے یاہیا بن یالا کا اس لیے ہم یاہیا بن یالا کو دیتے ہیں ترجیح دیکھیں جی حضرت صاحب ایک اصول آپ نے مقرر کر دیا اور اس پر انشاءاللہ فیصلہ بھی ہوگا نوانی صاحب نوانی صاحب اصول آپ نے مقرر کیا کہ وجہ ترجیح کیا ہے کہ ابو قریب کے استاد نے ہم نے دکھایا کس کو یا کو یا بن یالا کا تذکرہ ہے اس لیے ہم نے اس کو ترجیح دی آپ کہتے ہیں کہ اگر اس کے استاد میں ان کا بھی تذکرہ آئے جب تذکرہ آ جائے گا تو وجہ ترجیح بنے گی یہی کہا ہے نا آپ نے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں یہی کہا ہے نا اب نے ابو قریب کے استادوں میں عبد الرحمان بن محمد المحاربی اور عبد الرحیم بن عبد الرحمان بن محمد المحاربی اور یحییٰ بن یانا المحاربی تینوں موجود ہیں ابن حجر میں ابن حجر میں یہ نہیں بات ابن حجر کی ترجیح کی آ رہی ہے نا ابن حجر کی تو دوسرے محدثین کی چھوڑ دی جائے گی نہ نہ بات ابن حجر کی آ رہی تھی بات ابن حجر کی چلو اس کا بھی جواب لے لیں ہاں۔ ابن حجر کی ترجیح محاربی سے مراد صرف ابن حجر کے نزدیک دو ہے محاربی سے مراد صرف ابن حجر کے نزدیک دو ہے پہلے یہ آپ اصول بتائیں گے کہ آپ نے کیا تعین اس کا یا بن یا کا آپ پہلے یہ اصول بتلا دیں کہ جب اس کے استادوں میں کسی کا نام آ جائے تو یہ وجہ ترجیح ہوتی ہے یہ اصول دکھائے پہلے تو بس پہلی بات بس ان کو پوائنٹ پوائنٹ میں آپ کو سمجھا دوں پہلے وہ کیسر والی بات کریں وعدے والی بات کریں وعدہ بھی ہوا تحریر بھی ہوئی ہم دونوں مانتے ہیں یہ نہیں کہ ایک کا انکار کرتے ہیں دونوں کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کو یعنی آپ دکھائیں اصول کہ وجہ ترجیح کا اصول یہ ہے کس محدث نے اس کو وجہ, وجہ ترجیح کا اصول بنایا پھر جب وہ دکھا دیں گے پھر اس پر گفتگو ہوگی پھر ہم دیکھیں گے یہ محمد بن اللہ کہاں سے آپ نے اچھا. ترجمہ پڑھا تھا وہ نکالے چلے نحمد علی رسول کریم میں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ آپ جو حافظ ابن حجر کے ذمہ لگا رہی ہیں کہ اس نے محاربی سے کہا ہے کہ مشہور فلاں اور فلاں ہیں یہ لفظ مشہور دکھا دیں مولوی صاحب نے کوئی ایسی عبارت نہیں پڑھی اور نہ پڑھ سکتے ہیں اور سیدھی بات یہ اطراف کر لیتے کہ میں نے جو مشہور کہا غلط کہا تھا وہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس اس کے بعد اب آگے چلے گئے ہیں جی کہ نہیں کو استادوں کے اندر ابو کریب کو استادوں کے اندر ان کا نام بھی ملتا ہے فلاں میں بات آپ نے ابھی تک چھیڑی ہوئی ابن حجر کی کہ ایک وجہ ترجیح پیش کرتا ہے نعمانی اور ایک وجہ ترجیح پیش کر رہا ہے ابن حجر آپ خود پیش کر رہے ہیں اور پھر مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بتائیں کہ نام کا آ جانا یہ کوئی وجہ ترجیح ہوتی ہے نام کا آ جانا وجہ ترجیح ہوتی ہے یہ اصول بتائیں بھائی یہ اصول تو, تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ابن حجر نے یہ نام اس طرح لکھا ہے اور یہ وجہ ترجیح ہے ایک وجہ ترجیح ہے میری اور ایک وجہ ترجیح ہے ابن حجر کی تو یہ خود وجہ ترجیح نہیں کہہ رہے جب خود وجہ ترجیح مار رہے ہیں تو مجھ سے مطالبہ کرنے کا ضرورت کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں نام آئے تو وجہ ترجیح گویا کہ نہیں آ سکتی سوال یہ ہے آپ نے وہ لقب پیش کیا ہے نا تو یہ آپ قانون بتا دیں کہ جہاں لقب آ جائے تو وہاں وجہ ترجیح ہوتی ہے لقب لقب آ جائے جائے اور کی وضاحت فلاں فلاں ہو تو وہ وجہ ترجیح ہوتی ہے یہ کہاں وجہ ترجیح ہوتی ہے یہ کہاں لکھا ہوا جی یہ قانون آپ بتا دیں اور اس کے ساتھ میں نے یہ کہا تھا جو چونکہ ابن حجر کی بات انہوں نے کی تھی تو ابن حجر کی اس بات کے جواب میں یہ میں نے تہذیب و تہذیب صفحہ تین سو پچاسی جلد ہے اس کی نو اس سے میں نے بتایا تھا کہ جہاں ابو قریب کے استادوں کا ذکر ہے ابو قریب کے استادوں کا ذکر ہے یہاں ان دو کا ذکر نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں یہاں ذکر ہے ابن کا تو معلوم ہوتا ہے مشہور یہ ہے اور ابن حجر کے نزدیک بھی راجے یہ ہے اس لیے اس کو اس نے ذکر کیا ہے اگر یہ راجے نہ ہوتا تو اس کو یہ کیوں ذکر کرتا اور حالانکہ وہ تہذیب الکال یہ تہذیب و تہذیب اسی تہذیب الکمال سے ہے نا تہذیب الکمال یہ تلخیص ہے نا ہاں اچھا، یہ اسی سے ہے نا اور وہاں پر دو اور بھی ہیں ان دو اور کو ابن حجر نے یہاں ذکر نہیں کیا ان دو اور کو یہاں پر ذکر نہیں کیا اگر وہ مشہور ہوتے تو ان کو ذکر کرتا نا یہاں پہ اس کا ذکر کرنا دلیل ہے کہ راجے یہ ہے بڑھ کر یہ ہے لہذا یہی راجے مانا جائے گا وہ راجے ہو سکتے نہیں ہے اور مولوی صاحب کی اپنی حالت یہ ہے کہ ہر طرف سے اپنی جان بچانے کے لیے یہ کسی ایک کو خود نہیں مانتا کبھی نہیں کہتا کہ میں یہ کہتا ہوں کہتا نہیں وہ کہتا ہے کبھی کیا کہتا وہ کہتا ہے یہ یہ نہیں نہیں کہتا کہتا کہ میں ہوں آپ آپ کا جو ایک نظریہ کیوں آخر یہ روایت آخر آپ کے بھی سامنے آپ کا کیا نظریہ شروع سے لے کے اب تک یہ اپنا نظریہ نہیں بتاتا کہ میرے نزدیک یہاں پر مراد کون سا ہے آپ اپنا نظریہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک مراد کون سا ہے جناب اس لیے کہ دلیل تھی آپ کی ہم تو کہتے ہیں آپ کی دلیل میں آپ کو باندھ دیا جائے آپ نہ ادھر جا سکے جائیں ہم کہتے ہیں جاتے جائیں اور پھر پھنستے جائیں ہم نے باندھا ہے آپ آپ کو اپنے دام میں سیاد آ گیا کا مانا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے دلیل پیش کی تعین کرنا جب دلیل دیں گے ہم پھر آپ ہم سے اعتراض کریں یہاں یہ آدمی آیا ہے اس سے مراد کون ہے ہم جواب دیں گے اس کا اس کا معنی کیا ہے یہ جواب دیں گے ہم کیونکہ بات چلیں اصول کے مطابق چلائیں بات کو ہم نے چاہا کہ آپ کی دلیل میں آپ کو ایسا باندھے کہ اٹھارہ نومبر سے جائیں تین تین پہ اور کو کو بھی دعود بن ابھی ہند کا کہیں پتہ نہ لگے میں نے پہلے آپ یہ اعتراضات لکھوائے تھے صدر صاحب بھی دوبارہ نوٹ کر لیں جو اعتراضات میں کرتا ہوں میں چار پانچ دفعہ ان اعتراضوں کو دوہرا چکا ہوں ہر نشست میں کیا تھا وعدہ اگر ہم کیسٹ دیں سنا اور اس کیسٹ میں آپ کا یہ لفظ موجود ہو کہ تعین کیسے ہوگا کہ ہند کا تذکرہ ہو میں کیا دکھاؤں آپ نے کہا آپ دکھائیں ابو قرائب محمد بن اللہ کے بارے میں یہ اور میں دکھاؤں دود بن ابھی ہند تب پتہ لگے گا آپ نے کہا کہاں سے تہذیب الکمال سے اجی تہذیب الکمال تو ہے نہیں میں کہا لے آئے یہ ایک بحث چلی تھی آپ نے ایک وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھائیں آپ نے کہا نہیں جی یہ وعدہ تھا جو کاغذ پر ہے ہم نے کہا یہ بھی تحریری وعدہ ہے اور وہ بھی تقریری وعدہ ہے دونوں کیسٹ میں بھی موجود ہے اس لیے اس کا آپ کیوں نہیں اس کے بارے میں گفتگو کرتے کہ ہم سنائیں اس کیسٹ کو اور اس پر گفتگو کریں پھر جناب آپ نے پھر وہی بات کی مشہور والی مشہور کا لفظ میں اب بھی کہتا ہوں مشہور کا لفظ تقریب میں نہیں شکر یہ بات کہ محاربی کا جب نام آتا ہے ہم تقریب کھولتے ہیں محاربی کا یہ لقب آیا ہے نام تو نہیں آیا نا یہاں پر جو آپ نے پیش کی یہ اس کا آیا نام نہیں آیا محاربی لکھا ہوا ہے صرف محاربی اچھا جی ہم نے تقریب کھولی محاربی دیکھو محاربی کا جب دیکھا تو نام آیا عبد الرحمان اور عبد الرحیم کا تو اس سے مراد کیا ہے محاربی سے عبد الرحمان اور عبد الرحیم یہ ایک دوسری دلیل ہے کہ آپ ابو قریب کے استادوں میں کس کو دکھا دیتے ہیں محاربی کو یہ آپ ایک دوسری دلیل دیتے ہیں لیکن ابن حجر کی کتاب کھولتے ہی محاربی کون سا سامنے آتا ہے عبد الرحمان اور عبد الرحیم یہ وجہ ترجیح بنتی ہے کہ نہیں یہ آپ بتا دیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ نے کہا کہ جی محمد بن علاق جو ہے اس کے استادوں میں دکھائیں میں نے اس دن بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ حضرت اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کے استاد یہ ہے یہ ہے یہ ہے وہ بہت سے استاد ہیں تو آپ نے بھی اس کو دلیل بنایا تھا حضرت صاحب آپ نے کہا تھا کہ عدم ذکر سے نفی ثابت نہیں ہوتی حضرت صاحب کیسر میں یہ لفظ موجود ہے عدم ذکر سے نفی ثابت نہیں ہوتی میں نے کہا کہیں تو ذکر ہوگا آپ نے کہا ہوگا تہذیب الکمال میں ہوگا آپ نے خود مانا کہ یہ ہے تلخیص کس کی تہذیب الکمال کی تہذیب الکمال میں جہاں یا ہے وہیں پر عبد الرحمان بن محمد بھی ہے عبد الرحیم بھی ہے ابن حجر نے دو ذکر کیے ہیں عبد الرحمان اور عبد الرحیم یہاں عبد الرحم وہی عبد الرحمان بھی موجود ہے اور عبد الرحیم بھی موجود ہے اور یا بن موجود ہے وہ خلق کثیر اس کے استاد بہت سے ہیں بہت سے استادوں میں تینوں کا نام آ گیا اس لیے آپ نے جو وجہ ترجیح بنائی تھی وہ ثابت ہو گئی کہ ابن حجر نے اس کو جو جہاں سے تلخیص کی ہے اس میں کثیر لکھ دیا ہے نام دونوں موجود ہیں اس کے اور محاربی سے مراد وہ دو لے رہے ہیں ابن حجر ورنہ وہاں کہتے کہ محاربی سے مراد عبد الرحمان بھی ہے عبد الرحیم بھی ہے اور بن بھی ہے اب ان تینوں اعتراضوں کو میں آپ کے سپر دوبارہ کرتا ہوں پہلے اس وعدے کی طرف آئیے وعدہ کیسڑ والا کیسڑ چلا لیں یا نہ چلائیں وعدہ دونوں تحریری بھی تقریری بھی کیسڑ چلائیں یا نہ چلائیں اور اس کیسٹ چلانے میں یہ بھی پتا لگے گا کہ آپ نے خلق القصیر کی تشریح کروائی تھی تہذیب القبال سے وہ تہذیب القبال ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں یہ تینوں موجود ہیں ایک شاگرد کے تین استاد اور اس کا تعین کرنا آپ کے ذمے آپ نے کیا یا کا تعین میں نے کہا کہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے آپ نے بھی مارا کیسٹ میں کہ دلیل کیا ہونی چاہیے داؤد بن ابھی ہند کا موجود ہونا وہ اکیلی دلیل ہے وجائے ترجیح حضرت صاحب اکیلی دلیل ہے ثبوت کے لیے کہ داؤد بن ابھی ہند یا بن یا استادوں میں دکھائیں گے تو معاملہ میں نے تو بیٹھتے ہی کہہ دیا تھا کلیئر آپ کے حق میں سو فیصد چلا گیا اور آپ نے اس صنعت کو ثابت کر دیا کہ واقعی یہاں محربی سے مراد یہ بن یارہ اور اگر آپ اس کو ثابت نہ کر سکے تو صنعت ایسے ہی لٹکی رہے گی اور اس وقت تک لٹکی رہے گی جب تک آپ اس کو ثابت نہیں کرتے داؤد بن ابھی ہند سے جس کا وعدہ آپ نے کیا بولیے نسلی اللہ رسول ہل کریم مولانا بار بار کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا تھا اور آگے پھر کہتے ہیں اس نے پھر ہم سے ڈیٹ لی تھی سراسر جھوٹ ڈیٹ میں نے لی تھی انہوں نے اخیر میں یہ کہا تھا میری رائے یہ ہے کہ مناظرہ یہاں ختم کر دینا چاہیے تو رائے ان کی تھی سب کچھ ان کا تھا اب میرے ذمہ لگا رہے ہیں اس نے ہم سے ڈیٹ مانگی تھی اب یہ ڈیٹ لی ہے پھر آگے اور ڈیٹ مانگے گا مجھے ڈیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں مولانا لفظی چکر میں جانے کی ضرورت نہیں اصول حدیث کے مطابق اعتراض بنتا ہے اعتراض کرو میں نے یہ کہا تھا چونکہ ابن حجر کی آپ وجہ ترجیح مقابل لائے ہیں تو اس کے جواب میں میں نے یہ کہا تھا ابن حجر جو کہ اپنی کتاب خلاصہ نکال کے لکھ رہا ہے اگر وہ آپ والا محاربی اگر وہ راجے ہوتا تو یہاں ابو قریب کے استادوں میں اس کا ذکر کرتا نا لیکن یہاں ابو قریب کے استادوں میں اس کا ذکر نہیں کیا تو یہ ذکر نہ کرنا دلیل ہے کہ ابن حجر کے نزدیک بھی جو مشہور محاربی ہے اور جو محاربی ہے وہ یہ ابن ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے اور اب اتنا البتہ مان گئے ہیں کہ وہاں پر لفظ مشہور کا نہیں ہے چونکہ لفظ مشہور کا نہیں ہے اس لیے اپنی طرف سے خما وہاں لفظ مشہور کا داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آگے جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ جو لقب آ جائے تو لقب کے ساتھ آگے جو نام آ جائے تو وہ وجہ ترجیح ہوتی ہے یہ اصول آپ بتائیں پہلے میرا سوال آپ سے ہے کہ اصول حدیث کے مطابق روایت کو صحیح ثابت کرو قانون ہے کہ ملاقات ممکن ہو روایت صحیح ہے اس لیے ہمارے اصول حدیث کے مطابق جو قانون ہے اس کے مطابق یہ روایت بالکل صحیح ہے انشاءاللہ العزیز یہ حدیث کوئی لٹکی ہوئی نہیں ہے سند کوئی لٹکی ہوئی نہیں ہے سند بالکل صحیح ہے اور انشاءاللہ ثابت ہو کے رہے گی اور اس کے ساتھ جو آپ اب کہہ رہے ہیں کہ جی لقب کے ذریعے سے لقب کے آگے جو تعین ہو جائے تو وہ جائے ترجیح ہوتی ہے وہ آپ قانون ہمیں بتا دیں کہ وہ کہاں قانون ہے یہاں صاف لفظ لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو صاف کہتا ہوں اب یہ جو آپ داود ابن ابھی ہند خم زور ڈالا ہوا جی وعدہ اس نے کیا تھا وعدہ اس نے کیا تھا بات صرف یہ ہوئی تھی کہ ابو قریب اور محاربی کا ذکر تھا تو ان کے استادوں شاگردوں کی بات آئی اور میں نے کہا تھا کہ وجہ ترجیح اس کو حاصل ہے یا ابن یا کو یہ راجے ہے میں نے وہاں پر یہ کہا ہو کہ جی داود ابن ابھی ہند جو ہے اس کے شاگردوں کے اندر میں یہ دکھاؤں گا یہ میں فلاں کروں گا اور اس طرح یہ وجہ ترجیح ہوگی کچھ یہ قتل میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا بات صرف ہوئی تھی ایک وجہ ترجیح کی کہ میں نے یہ ابن کو ایک ترجیح دی تھی اور وہ ترجیح میں اب بھی دے رہا ہوں بات اس وقت بھی تھی چونکہ بات اس وقت ختم ہو گئی آپ نے ڈیٹ لے لی آپ چونکہ چھ چھ گھنٹے کا زور لگا کے بعد میں کہنے لگے جی اب آئندہ وقت ہوگا جی گویا کہ تھکے اور اور اب کے آئندہ وقت ہوگا اب جس وقت اب بھی آہستہ آہستہ تھوڑی دیر کے بعد یہ یہی کہیں گے کہ جی میں پھر وقت لیتا ہوں وقت لیں گے خود ذمہ ہمارے لگائیں گے کہ وقت یہ لیتا ہے ہمیں وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے مولانا اصول حدیث کے مطابق ملاقات ان تمام استادوں شاگردوں کی ممکن ہے چونکہ ممکن ہے لہذا اصول حدیث کے مطابق روایت صحیح ہے اور اس روایت کے مطابق آیت کریمہ کا معنی یہی بنتا ہے کہ اللہ پاک مقتدیوں کو فرما رہا ہے کہ تم چپ رہو تمہیں امام امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مولانا ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئیے اللہ کے قرآن کو مان لیجیے تو سندی کی بات ہو رہی ہے پانچ منٹ بھی ہے آخر آپ نے بھی تو پانچ منٹ لگائے ہیں آپ نے بھی تو پانچ منٹ لگائے ہاں۔ اب میں آپ کی طرح ایک ہی بات تو نہیں دوتا ہوں گا میں نے کچھ نہ کچھ مناظرہ بھی لوگوں کو سنانا ہے سن بالکل سن بالکل اصول حدیث کے مطابق اصول حدیث کے مطابق کریں اعتراض لیں جواب انشاءاللہ اصول حدیث کے مطابق جواب آئے گا آئے گا ضرور آئے گا انشاءاللہ شاء اور خم خا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے نہ جھوٹ کسی کا ذمہ لگانے کی ضرورت ہے میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ سے استدلال کیا اس کے ساتھ میں مسلم شریف کی حدیث سے بھی استدلال کر چکا ہوں اور ان کا قانون جو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ جی امام کا بھی ذکر ہو مقتدی کا بھی ذکر ہو فاتحہ کا بھی ذکر ہو اور چپ رہنے کا حکم موجود ہو میں نے مسلم شریف سے بتایا امام کا بھی ذکر ہے مقتدی کا بھی ذکر ہے امام کا بھی ذکر ہے مقتدی کا بھی سنا نہیں پڑھ رہا سنا پڑھ دیتا ہوں نہیں پڑھے نا سند اس سند پر رہے محاربی والی محار کیا مطلب جب آپ یہ کہیں گے صاحب ٹھہرے جب آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس سند پر اب گفتگو کلوز کر کے آگے چلائی جائے پھر چلائیں گے ٹھیک ہے پھر چلائیں گے اگلے پوائنٹ پر آپ آپس میں طے کر لیں سن لیے اب پانچ منٹ ہے مجھے ہاں، اب جو ہے اگلا پوائنٹ اب طے کر لیں گے ہم اس پر بحث چلے گی اس میں اپنا جواب دینے کے بعد اگلا پوائنٹ طے ہو جائے گا اس پر گفتگو چلائیں گے اب میرا جواب سنیے جی یہ پانچ منٹ میرے پورے ہوئے ہیں پہلو میرے پانچ منٹ پورے ہوئے تھے نہ نہ جن مرضی کی بات نہیں پر ہاں؟ ٹائم دیکھا ہے پانچ منٹ ہو گئے

ٹائم پورا ہو گیا بتا دیا ہو گیا ٹائم پورا فاروقی صاحب چھوڑے ٹائم دیکھنے والا کون ہے کون ہے چلو پھر آپ وہ عدالت میں اور پیش ہو کر دلیل نہ دے سکے حوالہ نہ دے سکے اور کہے کہ میں جج صاحب حوالہ نہیں دے سکتا میرے پاس کتاب نہیں ہے اب مہلت کون مانگ رہا ہے جو اپنا حوالہ پیش نہ کر سکا وہ مہلت مانگ رہا ہے یا کوئی اور آپ نے کتاب میں سے حوالہ پیش کیا کس کی کتاب میں سے یہ ارشاد القصری صاحب کی کتاب میں سے ہم نے کہا اصل کتاب دکھائیں آپ نے کہا اصل کتاب نہیں ہے جب آپ کے پاس اصل کتاب نہیں تھی تو مناظرے میں تو اصل کتاب ہی پیش ہوتی ہے جب آپ کے پاس کتاب نہیں تھی تو اس وجہ سے وہاں مناظرہ بند ہوا اور آپ آپ کے نے کہا میں منگواؤں کہ آپ منگوائیں آپ آپ نے کہا جی منگوا دیں میں نے آپ کی بات مان کر کہہ دیا ٹھیک ہے میں منگوا دیتا ہوں آپ حوالہ پیش نہ کر سکے جناب اٹھارہ نومبر کو ہمارے پاس تو سارے حوالے موجود تھے اس لیے ڈیٹ کی ضرورت آپ کو پڑی کیونکہ اصل کتاب جب تک مناظرے میں پیش نہ کی جا سکے اس وقت تک آگے نہیں چلنے دیا جائے گا ہم نے آپ کو روک دیا کہ دکھاؤ آپ نے کہا کل بھی نسخہ ہے ہمارے پاس ہے نہیں ارشاد صاحب کے پاس ہے میں نے کہا بھی ٹیلی فون کرتے ہیں کل کو کر لیتے ہیں پھر طے یہ ہوا کہ اتنی تاریخ رکھی جائے تو کس لیے طے ہوا اس لیے طے ہوا کہ آپ حوالہ نہ پیش کر سکے اصل پہلی بات پھر یہ کہ جی وجہ ترجیح ایک آپ نے نکالی اور ایک نکالی میں نے آپ نے کہا میں نے کہا محاربی کا جب نام آتا ہے تقریب کھولتے ہی دو نام سامنے آتے ہیں کہ محاربی سے مراد یہ ہے آپ نے ایک وجہ ترجیح نکالی کہ ابو محمد بن علا ابو قریب کے استاد میں تذکرہ کس کا ہے یحییٰ بن یعلا کا ایک وجہ ترجیح آپ کی آپ نے نکالی ایک وجہ ترجیح میں نے نکالی ایک ایک آپس میں ٹکرا گئی فتح ساک کا فتح دونوں ساکت ہو گئی آگے دوسرے پھر زیرو پر کھڑے ہو گئے زیرو پر کھڑے ہو کر ہم نے نکالی تہذیب الکمال اور پھر ہم نے آپ کو بتایا جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا اٹھارہ نومبر کو کہ ابو قریب محمد بن علا کے استاد میں ہم کس کو دکھائیں گے عبد الرحمان کو دکھائیں گے عبد الرحیم کو دکھائیں گے ہم نے دونوں دکھا دیے آپ کو تہذیب الکمال کا وعدہ کیا تھا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہم جانتے ہیں آپ کو آپ کی زبان کو وعدوں میں ہی گزارو گے موسم بہار کا اس لیے ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تہذیب الکمال سے کوئی نہ بولے تہذیب الکمال سے ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ محمد بن علا ابو قریب کے دونوں استاد دکھا دیے عبد الرحمان عبد الرحیم یا بن اب پھر زیرو پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب یہ پھر تین ہیں ابو قریب کے استاد تینوں میں سے پھر تعین کہیں کیسے کریں گے تعین تب ہی ہوگا جب آپ کا وعدہ ہوگا اور وہ وعدہ وہ ہے داؤد بن ابھی ہند کا جو آپ نے کبھی پورا کرنا نہیں اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیسر میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں وجہ ترجیح کو بناتا ہوں میں داؤد بن ابھی ہند کا تذکرہ دکھاؤں گا ضرور دکھاؤں گا یہ الفاظ تو وہاں کے آپ کے نہیں ہے لیکن یہ آپ کا مخہوم کیسٹ میں موجود ہے وہ الفاظ یہ ہے میں نے کہا تھا جی تعین کیسے ہوگا آپ کی زبان سے نکلا کہ تعین ایسے ہوگا کہ داؤد بن ابھی ہند آئے گا لوانی صاحب ذرا اس پوائنٹ پر ذرا سن لیں میری گفتگو لوانی صاحب ذرا میری گفتگو سن لیں آپ نے کہا کہا تھا کیسے کیسے ہوگا ہوگا ہوگا میں نے نے پوچھا آپ جب آئے گا داؤد بن ابھی ہند یہ الفاظ ہیں آپ کے میں نے کہا کہاں سے آپ نے کہا کہ تہذیب الکمال سے یہ الفاظ واقعی کیسٹ میں موجود ہیں داؤد بن ابھی ہند آپ کا لفظ اگر میں یہ دکھا دوں کیسٹ میں کہ آپ نے کہا کہ اس کا پتہ کیسے لگے گا یا تعین کیسے ہوگا آپ کے منہ سے نکلا کہ داؤد بن ابھی ہند سے آپ کو دکھانا پڑے گا کیا داؤد بن ابھی ہند اور میں نے کہا میں دکھاؤں گا ابو قریب محمد بن علا کے نام میں کس کو اس کے استادوں کو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اب یہاں دونوں صدر بیٹھے ہیں اس پوائنٹ پر گفتگو ہوگی اس موقع پر کہ کیسٹ چلائیں گے ہم کیسٹ میں اگر میں نمانی صاحب کے یہ لفظ دکھا دوں کہ بن بن کا کا تعین کیسے ہوگا ان لفظ ہے کہ کہ ہند سے میں ان کا استاد دکھاؤں اگر میں کیسٹ میں یہ ان کے لفظ سنا دوں آپ لوگوں کو یا تو پھر یہ وہ وعدہ پورا کرے یا اٹھا ہاں کر کہے کہ میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا مجھ میں قوت اور طاقت نہیں میں نے ایک وعدہ کر لیا تھا وہ وعدہ میرے بس سے باہر ہے اب صدر آپس میں اس پوائنٹ کو طے کر لیں اور اس کے بعد پھر جیسے آپ نے کہا کہ اسی بات کو آپ رگڑتے رہیں گے آپ کے کے کہنے مطابق رسول مولانا آپ نے فرمایا طے کر ذرا تو بہتر ہے مولانا آپ کا ٹائم دوبارہ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں دوبارہ شروع کر لیں آپ صدر صاحب اگر آپس میں طے کر لیں تو اچھا ہے آپ کر رہے ہیں یہ جوابی باتوں کا یہ جواب آپ خاموش ہو جائیں آپ خاموش ہو جائے ختم ہو گیا ہاں، میں جواب دیتا ہوں آپ خاموش ہو جائے آپ نے فرمایا یہ تھا آپ ہاں، ہاں۔ آپ نے نے فرمایا یہ تھا میرے ذمہ لگایا کہ ڈیٹ انہوں نے مانگی میں نے یہ کہا تھا آپ یہ سراسر غلط کہہ رہے ہیں اور واقع آپ نے یہ غلط کہا ہے یہ خم پھر آگے جی کہ آپ نے حوالہ پیش کیا تھا فلاں کیا تھا ٹھیک ہے میں نے حوالہ پیش کیا تھا ایک فریق کو دوسرے فریق کی کتاب سے حوالہ پیش کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے میں نے پیش کیا تھا آپ ذمہ داری قبول نہ کرتے میرے ذمہ ڈالتے تو میں محلت مانگتا لیکن آپ نے میرے ذمہ نہیں ڈالا بلکہ آپ نے خود اپنی کتاب کا ذمہ اٹھایا کہ میں لے کے آؤں گا چونکہ آپ نے ذمہ اٹھا لیا نہ میں نے مہلت مانگی نہ مجھے مہلت مانگنے کی کوئی ضرورت تھی مولانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہے صاف اصول حدیث کے مطابق اور باقی جو آپ خاں ادھر کہہ رہی ہیں کہ جی جو وعدہ جس حد تک ہم نے کیا تھا وہ بالکل ہم پورا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پورا کریں گے بالکل سیدھی سادی بات ہے بڑا صاف تھا راستہ زندگی تک آپ تیری زلف نے پیچ ڈالے ہوئے ہیں اب خام خا پیچ ڈال ڈال کے جان چھڑانا مولانا یہ خیال کرو جان چھڑانے کی اجازت نہیں ہو سکتی یہ پتہ نہیں قسمت سے ملاقاتیں ہوتی ہیں آج بڑی مشکل سے یہ شکار ہمارے ہاتھ لگا ہے کہیں آج بھی چھوٹ نہ جائے آج انشاءاللہ ہم اس شکار کو خوب پھنسائیں گے انشاءاللہ العزیز اصول حدیث کے مطابق آؤ مولانا میں نے جو روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے بالکل صحیح سند سے اس کے اوپر اگر اعتراض ہو سکتا ہے اصول سند اصول حدیث کے مطابق کرو جواب دوں گا اس کے بعد میں پہلے کہہ چکا ہوں پہلے یہ روایت میں پیش بھی کر چکا ہوں اور آپ کے قانون کے مطابق میں بتا چکا ہوں یہ مسلم شریف ہے صفحہ ہے صاف اس کے اندر موجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں اس کے اندر امام کا بھی ذکر مقتدی کا بھی ذکر اور مقتدیوں کو خطاب کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام پڑھے گا مقتدیو تم چپ رہو تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ ارشاد ہے رسول اللہ کا اور اسی حدیث کے اندر سا لفظ موجود ہے غیر المغضوب علیہم ولزوالین غیر المغضوب علیہم ولزوالین مولانا یہ غیر المغضوب علیہم ولزوالین یہ کچھ صورت یاسین کے اندر نہیں آتا یہ لفظ صورت فاتحہ کے اندر آتا ہے یہ فاتحہ کا بھی ذکر ہے اور رسول کا فرماتی امام پڑھے گا مقتدیوں تبیو تم نے چپ رہنا ہے اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو لاؤ ایک صحیح حدیث جس کے اندر یہ ہو رسول پاک نے فرمایا امام پڑھے مقتدیو تم بھی فاتحہ ضرور پڑھو اگر فاتحہ نہیں پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی ہمارے پاس قرآن پاک کی بھی دلیل مسلم شریف کی بھی دلیل اور مولانا کے پاس قرآن بھی نہیں مسلم بھی نہیں بخاری بھی نہیں اور آئی بخاری ہماری طرف سے بخاری آئی ہماری طرف سے اور یہ میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں سفا ایک سو آٹھ ہے اس کے اندر واقعہ موجود ہے حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابو بکرا اچھا جی چلو اس سے پہلے ایک اور روایت چونکہ ساتھیوں کا اصرار ہے یہ سفا ایک سو آٹھ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر قال الامام یہ والی جو صورت ہے یہ کون پڑھے گا ارشاد رسول پاک کا کسی مولوی یا پیر کی بات نہیں پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ فاتحہ پڑھنے والا کون ہوگا الامام الامام اور مقتدیوں مقتدیوں کا آگے یہ حکم نہیں کہ تم بھی پڑھو بلکہ مقتدیوں کو کیا فرمایا فکولو آمین فکولو آمین فاتحہ پڑھے گا امام اور مقتدیوں نے کہنا ہے آمین اگر مقتدیوں پر فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ امام بھی پڑھے گا اور مقتدیوں تم بھی پڑھو اگر نہیں پڑھو گے تو نماز تمہاری نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ حضرت ابو بکرا رضی اللہ عنہ کی الگ روایت کہ وہ آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت کے اندر تھے رکوع کی حالت کے اندر ہی وہاں سے چل کے آ گئے اور آ کر رسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئی آتے گئے آتے گئے جب نماز ختم کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابو بکرا نے ایسا کیا رسول پاک نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ تو تو رکو کے اندر آ کے شامل ہوا تھا اور تیری فاتحہ رہ گئی ہے تیری نماز نہیں ہوئی کیونکہ جب تک انسان فاتحہ نہ پڑے تو اس کی نماز نہیں ہوتی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا دلیل ہے کہ آدمی فاتحہ نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے بخاری شریف اچھا جی اب صدر صاحب آئے دو تین جی۔ ایک کو چن لیا جائے گا اور اس پر بحث سے گی ٹھیک ہے نہیں میری بات تو سن لینا طے کر لیں گے تو اچھی بات ہوگی انہوں نے پیش کی ہے ابو مساشری کی ٹھیک ہے نا اب اس پر بحث تین چار روایتیں پیش کریں گے گٹمٹ ہو جائیں گی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی ایک ایک بات کلیئر ہوتی چلی جائے گی تو لوگوں کو سمجھ آتی چلی جائے گی ٹھیک ہے نا یہ بات ہوتا ہے اب ابو موسا اشری کی روایت پر بحث ہوگی ٹھیک ہے صدر صاحب نوالی صاحب صحیح ہے نا نوانی صاحب صحیح ہے نا جی، جواب دینا دے یار محبت سے جو جی، ہاں۔ حدیث پر بحث ہو جائے گی یہ ٹائم آؤٹ ہے ہم طے کر رہے ہیں اس بات بحث نہیں میں جواب نہیں دے رہا نمالی صاحب شروع میں کر رہا ہوں نہیں ٹائم نہیں ابھی میرا میں اپنا طے کر رہا ہوں دو جی؟ سر مناظر کے اچھا، کے ساتھ ساتھ صدر صدر ایک یہاں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا تو آپ ایسے بٹھاتے جو بولتا کم از کم یہ اس کو بولنا چاہیے آپ چپ ہو جائیں گے صدر بولے گا صدر صدر بولے گا نہیں یہ جو ساری باتیں کھانا تھا یا یا تو مناظرہ شروع کرے صدر بولے کمال ہے تو صدر سے طے کرے گا نمانی صاحب اور صدر صاحب کو دونوں مخاطب کو کر کے میں کہتا ہوں کہ آپ نے دلیلیں دی ہیں ابو مساشری کی اور دوسری بخاری کی اور ابو بکرا کی اس میں سے ایک میں کر لے پہلے ہم تینوں پر بحث کریں گے لیکن سب سے پہلے ایک پر بحث چلے گی کیونکہ ایک پر بحث اتنی لمبی ہوتی ہے کہ ایک کے بعد اس طرح چلی نا یہ بڑی اچھی چلی بحث جو مہاروی والی ہے آئندہ کوئی بھی کیسٹ سنے گا تو کہہ لے گا کہ ٹھیک ہے اس پر بحث اچھی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہوئی نا اچھا اب ابو مساشری کی حدیث پر بحث کرتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا

کہ یہ ابو موسا اشری کی روایت پر بات کرتے کرتے جیسے کہ اس دن سے لے کر ابھی تک محاربی محاربی محاربی چلتا ہے یہ بات نہیں ہونی چاہیے دو ٹرمیں ان کی اور دو ٹرمیں ان کی اس کے بعد اگلے دلائل ہوں صرف دو نہیں ہوگی اچھا، یہ کیوں یہ صدر اگر اگر دو ٹرموں میں ہم اپنا موقف دکھا دیں گے آپ اپنا ہاں، موقف کر دیں آپ موقف پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں دو کی بجائے ایک ہی کافی ہے لیکن اگر آپ اس کو کلیئر ثابت نہ کر سکے تو پھر دوسرے یہ کون کہے گا کلیئر ثابت نہیں کر سکتا آپ نے کوئی منصب مقرر کیا ہوا ہے دیکھیں نا تو ہے پبلک وہ دیکھ لے کہ دو ٹرمیں آپ کی دو ٹرمیں ہماری دکھائیں گے ابھی تک نہیں پیش کر سکے تو نہیں متعین نہیں بات سمجھے میری منصف متعین نہیں ایک بات پبلک نے دیکھنا ہے دو ٹرم آپ کی دو ٹرم کی کیا ہم اپنی بات ثابت کر سکے یا نہیں آپ اپنی بات ثابت کر سکے یا نہیں اس کے بعد اگلی روایت ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ابو موسا شریف کی روایت پر اب تین گھنٹے اس پر لگا دیں اور پھر مناظرہ مقرر کریں پھر ایک اور ڈیٹ مقرر کریں یہ باتیں نہیں ہوگی آج ساری بات مکمل ہونی چاہیے اس واسطے زیادہ سے زیادہ دو ٹرم ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جب تک آپ کلیئر نہیں کرتے اس کا مفہوم کلیئر ہو کلیئر جو ہے وہ آپ کہتے رہیں گے نہیں ہوا ہم کہتے رہیں گے ہو گیا پتہ چلے گا نا آپ تو ایسے کہہ دیں گے ہم نے کلیئر کر دیا یہ مطلب فیصلہ خود اپنی جگہ پر جا کر کر لے گی کہ کلیئر ہو گیا یا نہیں ہو گیا ٹرمیں دو سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں ہم نے دلائل پیش کرنے ہمارے پاس دلائل ہے اور آپ کی مرضی یہ ہے کہ یہ دلائل نہ پیش کر سکے اور ہم نے اپنے دلائل پیش کرنے ہیں اس واسطے دو ٹرموں سے زیادہ بات اس پر نہیں ہوگی آپ ان دونوں میں سے ایک حدیث کو رکھیں اور ایک گھنٹہ ہم رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہاں، ایک گھنٹہ ہاں، ایک گھنٹہ رکھ لیتے